میں doctor Mehdi Hasan professor of journalism آپ سے پاکستان کے میس میڈیا پہ گفتگو جاری ہے اس کی تاریخ اس کی ورکنگ اور پرنٹ کے حوالے سے مختلف میڈیم جو اویلیبل ہیں رسالے magazines house journals research journals ان تمام پہ ہم نے بات چیت کی ہے اب ہم ایک ایسے میس میڈیم کی طرف جاتی ہیں جو اخبار کے کافی عرصے بعد وجود میں آئی میرا مطلب ہے نیوز ایجنسیز یا خبر رساں ادارے نیوز ایجنسی ایسی ایجنسی ہوتی ہے یا ایسا ادارہ ہوتا ہے جس کو ایک ہی جگہ سے بہت سے اخبارات کو یا بہت سے ایسے اداروں کو خبریں دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو خبریں حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں نیوز ایجنسی ان سے سبسکرپشن وصول کرتے ہیں اس کام کے پیسے لیتے ہیں منتھلی بیسس پہ اور اپنی تمام جمع کی ہوئی خبریں اخبارات کو اور دوسرے ایسے اداروں کو جو ان خبروں میں دلچسپی رکھتے ہوں ریڈیو ہے ٹیلی ویژن ہے کچھ بہت سے انڈیویجولس بھی دلچسپی رکھتے ہیں لیٹسٹ خبریں اپنے دفتروں میں یا گھر میں حاصل کرنے کے لیے تو یہ سروسز ان کو مہیا کرتی ہیں نیوز ایجنسیز سب سے پرانی نیوز ایجنسی دنیا میں تقریباً دو سو سال پرانی ہے اور رائٹر انگلستان کی ایجنسی ہے یہ اور یہ نام رائٹر جو ہے اس کے جو فاؤنڈر تھے ان کے نام پہ اس کا نام رائٹر ہے اس کا آئیڈیا ان کے ذہن میں اس طرح آیا تھا کہ جو تاجر حضرات کاروان کی صورت میں مختلف شہروں میں آتے تھے دوسرے شہروں یا دوسرے ملکوں سے تو وہ اپنے ساتھ ان علاقوں کی کچھ اطلاعات بھی لاتے تھے جہاں سے وہ تجارتی سامان لاتے تھے اور جس شہر میں یا جس ملک میں وہ آتے تھے وہاں کے لوگ ان اطلاعات میں بہت دلچسپی رکھتے تھے تو کہانیوں کی شکل میں وہ اطلاعات پھیل جایا کرتی تھی کہ فلاں ملک میں حالات یہ ہیں وہاں روز مرہ کی ضروریات زندگی کی قیمتیں اس بھاؤ ہیں حالات کیسے ہیں موسم کیسا ہے حکومت کیسی ہے ان تمام اطلاعات میں وہاں کے لوگ دلچسپی لیتے تھے جہاں یہ کاروان ٹریڈ کاروانز اپنا سامان لے کے آتے تھے تو مسٹر رائٹر کے ذہن میں یہ آیا کہ اگر یہ ساری خبریں جمع کر کے اخبارات کو دی جائیں جو بہت زیادہ ڈیولپ فارم میں نہیں تھے اس زمانے میں تو ایک ہی جگہ سے تمام ملک کے یا تمام شہروں کے اخبارات کو یہ خبریں دی جا سکتی ہیں بجائے اس کے کہ ہر اخبار اپنا اپنا نمائندہ وہاں بھیجے ایک ہی نمائندہ جو ہے وہ خبریں جمع کر کے اپنے دفتر کو بھیج دے اور وہاں سے پھر وہ مختلف اخبارات کو چلی جائیں شروع شروع میں اس کام کے لیے کبوتر بھی استعمال کیے گئے دو سو سال پہلے کی بات ہے کیونکہ گھوڑوں کا استعمال بھی کیا گیا آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہندوستان میں جب بادشاہت کا زمانہ تھا اور بہت بڑے بڑے بادشاہ اور شہنشاہ تھے تو انہوں نے جو اپنا انفارمیشن سسٹم وضع کیا تھا اس میں روزانہ کی بنیاد پہ مختلف دور دراز کے علاقوں سے ان کے رپورٹرز جن کو ہندوستان میں وقایہ نویس کہتے تھے واقعہ لکھنے والا وہ روزانہ کی بنیاد پہ انہیں امپورٹنٹ انفارمیشن مہیا کیا کرتے تھے اور وہ انفارمیشن بھی تیز رفتار گھوڑوں کے ذریعے سے گھڑ سوار جو ہیں وہ بادشاہ تک پہنچاتے تھے مختلف سٹیجز ہوتی تھی ایک گھوڑا چالیس پچاس میل کرتا تھا بہت تیز رفتاری کے ساتھ پھر اگلی چوکی پہ وہ گھوڑا تبدیل ہوتا تھا اگلا سوار لے کے آگے جاتا تھا اس طرح جتنی جلد سے جلد وہ خبر بادشاہ تک پہنچ سکتی تھی وہ پہنچا دیتے تھے کیونکہ اس دور میں ڈاک کا نظام یا تار ٹیلی فون فیکس یہ تو ایجاد نہیں ہوئی تھی ابھی تو نیوز ایجنسی نے بھی رائٹر کی اسی طرح خبریں مہیا کرنی شروع کی اس کے بعد جب ڈاک کا سسٹم ایجاد ہوا تو ڈاک کے ذریعے سے خبریں دی جانے لگی ایک ہی شہر میں اگر خبریں مختلف اخباروں کو دینی ہیں تو میسنجر ہاتھ سے بھی لے کے جاتے تھے بعد میں جب ٹیلی گرام ایجاد ہوا تو نیوز ایجنسیز نے ٹیلی پرنٹرز کا استعمال شروع کیا ٹیلی پرنٹر ایک ایسی مشین کو کہتے ہیں بس ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یا جو کم ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان میں ابھی بھی استعمال ہوتے ہیں ویسے زیادہ تر ان کی جگہ آپ کمپیوٹرس نے لے لیے کہ ٹیلی پرنٹر ایک ایسی مشین ہوتی تھی کہ اس پہ اگر ایک طرف بیٹھ کے آپ ٹائپ رائٹر کی طرح کچھ ٹائپ کرتے تھے تو اس کا جو ریسیور دوسری جگہ کہیں ہوتا تھا دوسرے شہر میں یا دوسرے محلے میں یا دور دراز کے علاقے میں اس کے ریسیور پہ کاغذ لگا ہوتا تھا وہ خبر وہاں ٹائپ ہو جاتی تھی ریسیور اس کا دوسری جگہ ہوتا تھا ٹائپ کرنے والا دفتر میں بیٹھ کے خبریں ٹائپ کرتا تھا اور یہ ریسیور ان تمام سبسکرائبرز کے دفاتر میں اخباروں کے اور انڈیویجولس کے لگے ہوتے تھے جو اس ایجنسی کی سروس خریدتے تھے اس طرح ایک ہی دفعہ میں وہ خبر جو ایجنسی کے پاس ہوتی ہے وہ اپنے تمام سبسکرائبرز کو چلی جاتی ہے بعد میں جب ریڈیو ایجاد ہوا اور ریڈیو ٹرانسمیشن ممکن ہو گئی تو ٹیلی پرنٹرز کا رابطہ ریڈیو ویب سے بھی کر دیا گیا اور بغیر کسی فزیکل رابطے کے ریڈیو ریسیور کے ذریعے سے ٹیلی پرنٹرز دوسرے ملکوں سے بھی خبریں حاصل کرنے لگے اور اس طرح انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز وجود میں آ گئیں اس وقت دنیا میں بے شمار نیوز ایجنسیز ہیں تقریباً ہر ملک کی ایک نیوز ایجنسی تو ضرور ہے اور بہت سے ایسے ملک ہیں جن میں بہت سی نیوز ایجنسیز ہیں کچھ ایجنسیز جو ہیں نیوز ایجنسیز خبر رساں ادارے انٹرنیشنل اہمیت ہے ان کی وہ تمام دنیا میں اپنی خبریں دیتی ہیں چار ایجنسیز کا نام میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جو بہت مشہور ہیں دنیا میں بہت بڑی ہیں انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز کے طور پہ رائٹر ہے برطانیہ کی امریکہ کی اے پی اے ہے امریکہ کی یو پی آئی ہے اور فرانس کی اے ایف پی ہے یہ چار ایجنسیز دنیا کی بہت بڑی ایجنسیز سمجھی جاتی ہیں A P A Associated Press of America U P I United Press International Reuter اور A F P agency France press ان کے ایکسٹینسو سروس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ چار نیوز ایجنسیاں ٹوٹل ساڑھے تین کروڑ الفاظ روزانہ اپنے سبسکرائبرز کو دنیا کے ایک سو پچاس سے زائد ملکوں میں مہیا کرتے ہیں چوبیس گھنٹے میں ان کی سروس تمام نیوز ایجنسیز کی دن رات چلتی ہے اور وہ تمام دنیا کی خبریں تمام دنیا کے اخبارات کو ٹیلی ویژن سروسز کو ریڈیو سروسز کو براڈ کاسٹنگ سروسز کو اور انڈیویجولس کو کیونکہ اب یہ بڑی ایجنسیز جو ہیں یہ علاوہ خبروں کے جو پولیٹیکل خبریں ہیں یا ہیومن انٹرسٹ کی خبریں ہیں یا فیچرز ہیں ان کے علاوہ یہ لیٹسٹ دنیا بھر کو تجارتی خبریں اور بازار کے لیٹسٹ بھاؤ جو بہت اہم سمجھے جاتے ہیں سونے کا بھاؤ ہے کرنسی کے بھاؤ ہیں کاٹن کا بھاؤ ہے یا دوسری جو ٹریڈ امپورٹنٹ ہیں جس سے کروڑوں اربوں ڈالر کی یا پاؤنڈ کی ٹریڈ وابستہ ہے اس کے لیٹسٹ مارکیٹ ٹرینڈ میں بڑے بڑے تاجر اور بڑی بڑی تجارتی جو ادارے ہیں وہ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں انہوں نے ان ایجنسیز کی ٹریڈ سروسز کو کامرس سروسز کو سبسکرائب کیا ہوتا ہے تاکہ ان کو مارکیٹ کی لیٹسٹ سچویشن پتہ لگتی رہے تو ان کے کلائنٹس کی تعداد ان کے سبسکرائبرس کی تعداد ہزاروں میں جاتی ہے لاکھوں میں جاتی ہے اور بہت بڑے اسکیل پہ تمام دنیا میں ان کے نیٹ ورک پھیلے ہوئے ہیں آپ نے اکثر غیر ملکی خبروں میں نیچے جو کریڈٹ ہوتا ہے اس کا کہ یہ خبر کہاں سے آئی ہے لکھا ہوا دیکھا ہوگا اے پی لکھا ہوا دیکھا ہوگا رائٹر دیکھا ہوگا اے ایف پی دیکھا ہوگا یو پی آئی دیکھا ہوگا یا کسی اور ایجنسی کا نام دیکھا ہوگا یہ تو ہیں انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز ہر ملک کی ایک تو ضرور ہے چھوٹے ملکوں کی بھی اور غریب ملکوں کی بھی بعض ملکوں میں بہت سی ایجنسیز بھی ہوتی ہیں پاکستان میں اگر نیوز ایجنسیز کی تاریخ دیکھیں ہم تو یہاں کی سب سے پہلی ایجنسی سب کانٹیننٹ کی آزادی سے پہلے یوناٹیڈ انڈیا کی جو نیوز ایجنسی تھی اس کو ہم پریس ٹرسٹ آف انڈیا اور ایک ایسوسیٹیڈ پریس آف انڈیا کے نام سے دو ایجنسیز کو جانتے ہیں پھر کچھ عرصے بعد جب مسلمانوں اور ہندوؤں کی ملکیت کے اخبارات نے علیحدہ علیحدہ اپنا اپنی سیاسی اور اپنی نظریات اختیار کیے آزادی کے حوالے سے اس وقت پھر ایک مسلمان ملکیت کی ایجنسی وجود میں آئی جس کا لاہور میں ہیڈ آفس تھا اورینٹ کے نام سے یہ آزادی سے پہلے کی ایجنسی تھی بعد میں یہ ایجنسیاں کو بہت بڑے بڑی سطح پہ کام نہیں کرتی تھیں لیکن پریس ٹرسٹ آف انڈیا اور ایسوسیٹڈ پریس آف انڈیا یہ اورینٹ کے مقابلے میں زیادہ بڑی ایجنسیز تھی زیادہ تر اخبار آزادی سے پہلے رائٹر کی سروس کو سبسکرائب کرتے تھے اور وہ اخبار بڑا اخبار سمجھا جاتا تھا جو رائٹر کی ایجنسی کو سبسکرائب کر کے اس سے غیر ملکی خبریں حاصل کرتا تھا یہ اس کے اچیومنٹس میں شمار ہوتی تھی بات کہ فلاں اخبار جو ہے اس نے رائٹر کی سروس کو سبسکرائب کیا ہے اور اس میں رائٹر کی خبریں بھی ملتی ہیں کیونکہ نیوز ایجنسیز کے وجود میں آنے سے پہلے سین پہ نمودار ہونے سے پہلے دوسرے ملکوں کی خبروں کا ایک ہی طریقہ تھا کہ یا تو ڈاک سے آ جائیں خبریں اور جب ڈاک کا نظام بھی ابھی انٹروڈیوس نہیں ہوا تھا تو اس وقت تجارتی جہاز جو آیا کرتے تھے ایک ملک سے دوسرے ملک وہ اپنے ملک کے اخبارات لے کے آتے تھے مثلا ایسٹ انڈیا کمپنی کے جہاز ہندوستان میں آتے تھے وہاں سے انگلستان سے مال لے کے آتے تھے جو صنعتی انقلاب کے بعد وہاں تجارت شروع ہوئی تھی صنعتی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی تھی فنشڈ گڈ وہاں سے آتی تھی ہندوستان سے وہی جہاز پھر را مٹیریل لے کے جاتے تھے یا جن چیزوں میں ہندوستان کی وہ دلچسپی رکھتے تھے تجارت کے لیے تو انگلستان سے آنے والے جہاز جن کو پانچ سے سات مہینے لگتے تھے اس وقت وہ انگلستان میں شائع ہوئے بہت سے اخبارات لے کے آتے تھے تو ہندوستان کے اخبارات انگریزی کے بھی اور دوسری زبانوں کے بھی وہ خبریں انگلستان کی اور یورپ کی جو ان اخبارات میں ہوتی تھیں سات مہینے بعد یا پانچ مہینے بعد چھ مہینے بعد ترجمہ کر کے یا انگریزی ہی زبان میں اگر انگریزی کا اخبار ہے تو اپنے اخبار میں شائع کیا کرتے تھے اور لوگوں کے لیے وہ نئی اس لیے ہوتی تھی کہ اس دور میں اتنے دور دراز کے علاقے میں بیٹھے ہونے کی وجہ سے وہ خبر ان کے لیے نئی ہوتی تھی پانچ سات مہینے کے بعد بھی اسی طرح ہندوستان میں پورچگیز کالونیز بھی تھی ساؤتھ میں ساؤتھ انڈیا میں پرتگال نے اپنی دو تین کالونیاں یہاں آباد کی تھی وہ بھی تجارت کے غرض سے آئے ہوئے تھے بہت مشہور کالونیز تھیں ان کی تین گواہ جو اب ہندوستان میں ہے دمن اور دیو یہ تینوں بہت ٹورسٹ اسپاٹ سمجھے جاتے ہیں ہندوستان کے تو ان میں پورچوگیز کالونیز تھیں تو پرتگال کے جہاز بھی اپنے اخبار لے کے آیا کرتے تھے اسی طرح فرانس کا بھی کچھ تعلق رہا خاص طور پہ سرنگا پٹم سے اور ٹیپو سلطان سے اور ان کے والد حیدر علی سے فرانس ان کا اتحادی تھا ایسٹ انڈیا کمپنی سے جو جنگ ہوئی تھی ٹیپو سلطان کی اس میں وہ بھی تجارت کے غرض سے ہندوستان آئے ہوئے تھے ان کے جہاز بھی فرانس کے اخبار لے کے آتے تھے تو اس طرح غیر ملکی خبریں ہندوستان میں ان پانچ مہینے بعد چھ مہینے بعد سات مہینے بعد آتی تھیں اور اس دور میں وہ تازی سمجھی جاتی تھی بعد میں جب ٹیلی گرام ایجاد ہو گیا اور ڈاک کا سسٹم ایجاد ہو گیا تو نیوز ایجنسیز نے ڈاک کا سسٹم استعمال کرنا شروع کر دیا اور ٹیلی گرام کے ذریعے سے خبریں بھیجنی شروع کر ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک طریقہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ ایک ہیڈ آفس ہوتا ہے کسی بھی ایجنسی کا اور اس سے دوسرے اہم نیوز سینٹرز پہ جہاں جہاں سے زیادہ خبریں ملنے کی امید ہوتی ہے سب آفیسز ہوتے ہیں جن کو بیورو کہا جاتا ہے ان بیوروز کا رابطہ اپنے ہیڈ آفس سے ہوتا ہے ان کے کورسپونڈنٹ ٹیلی گرام کے ذریعے سے ٹیلی فون کے ذریعے سے ڈاک کے ذریعے سے یا ٹیلی پرنٹر کے ذریعے سے اپنے ہیڈ آفس کو یہ تمام خبریں بھیجتے ہیں ہیڈ آفس کا نیوز ایڈیٹر جو ہے وہ ان خبروں کو سلیکٹ کر کے ان کو ایڈٹ کر کے وہاں سے پھر اپنے تمام سبسکرائبرز کو ایک ہی دفعہ میں تمام سبسکرائبرز کو بھیج دیتے ہیں آزادی کے بعد اورینٹ تھوڑے ہی عرصے بعد بند ہو گئی لیکن جو ایسوسیٹڈ پریس آف انڈیا تھی اس کا جو حصہ پاکستان میں رہ گیا تھا وہ ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان کے نام سے اس نے کام شروع کیا اے پی پی پاکستان کی پہلی نیوز ایجنسی تھی اور اس کو مینج کرنے کے لیے سینئر اخبار نویسوں کا جتنے اخبارات کے ایڈیٹرز تھے جن کا بڑا نام تھا اور سینئر لوگ تھے ان کا ایک کاؤنسل بنائی گئی یا ٹرسٹ بنایا گیا وہ اس ایجنسی کی دیکھ بھال کرتے تھے اور اس کی پالیسیز کا فیصلہ کرتے تھے بورڈ آف گورنرز میں اس کی اخبارات کے وہ سینئر تمام ایڈیٹر شامل ہوتے تھے اسی ایجنسی کے کچھ لوگوں نے اس سے الگ ہو کر نائنٹین ففٹی سکس میں ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بنا کے ایک ایجنسی شروع کی جس کا نام انہوں نے پاکستان ایسوسی ایشن رکھا Associated Press of Pakistan A P P تھی پاکستان پریس ایسوسیشن کا نام اخبارات میں پی پی اے کے نام سے وہ جانی گئی بعد پاکستان پریس ایسوسی ایشن کا نام پاکستان پریس انٹرنیشنل کر دیا گیا کیونکہ اس نے کچھ باہر کے ملکوں میں بھی اپنے نمائندے مقرر کر کے اور انٹرنیشنل اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا کہ اب ہم انٹرنیشنل خبریں بھی دیتے ہیں تو وہ پاکستان پریس انٹرنیشنل ہو گئی یہ دو ایجنسیز کافی عرصے تک پاکستان میں کام کرتی رہیں انیس سو ساٹھ میں جب ایوب خان کا مارشل لا لگے ہوئے دو سال ہوئے تھے اور ایوب خان اخبارات کو کنٹرول کر رہی تھی ان کی حکومت تو انہوں نے اس نیوز ایجنسی کو بھی ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان کو جو بڑی ایجنسی تھی پی پی آئی کے مقابلے میں اس کو سرکاری ملکیت میں لے لیا اور اس طرح یہ فیڈرل انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ماتحت ایک سرکاری نیوز ایجنسی بن گئی اور آج تک سرکاری نیوز ایجنسی کے طور پہ کام کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو مختصراً بتایا تھا پہلے ایک ڈسکشن میں کسی پہلے لیکچر میں ایوب خان کے دور کے حوالے سے جب ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ انہوں نے پریس کے خلاف اس کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے کیا کیا ایکشن کیے تو اسی میں ایک ایکشن یہ بھی شامل تھا ان کا کہ انہوں نے غیر ملکی ایجنسیوں کو انٹرنیشنل نیوز ایجنسیوں کو یہ ہدایت جاری کی تھی یہ آرڈر دیا تھا کہ وہ ڈائریکٹلی اپنی خبریں اپنے سبسکرائبرز کو ڈسمینیٹ نہیں کر سکتے ان تک نہیں پہنچا سکتے انہیں دونوں نیوز ایجنسی میں سے کسی ایک کے ساتھ معاہدہ کر کے اپنی خبریں ان کے تھرو دینی پڑیں گی یعنی یا وہ اے پی پی کے تھرو انٹرنیشنل نیوز دیں گے اپنی بجائے ڈائریکٹلی اخبارات کو اور ریڈیو کو دینے کے وہ اے پی پی کے ہیڈ آفس بھیجیں گے یا پی پی آئی کے ہیڈ آفس بھیجیں گے اور وہاں کا چیف نیوز ایڈیٹر یا ایڈیٹر یا جو بھی وہاں کا انچارج ہے وہ فیصلہ کرے گا انٹرنیشنل ڈیسک کا انچارج کہ ان خبروں میں سے جو باہر سے آئی ہیں کون سی خبریں پاکستان کے اخبار کو دی جا سکتی ہیں یہ انداز اس لیے اختیار کیا تھا ایوب گورنمنٹ نے کہ وہ انٹرنیشنل خبروں پہ بھی اپنا کنٹرول چاہتے تھے اور اگر لوکل ایجنسیز کے تھرو نہ آئیں ان کی خبریں تو جو خبر پیرس سے آ رہی ہے یا جو خبر لندن سے آ رہی ہے یا جو خبر واشنگٹن سے یا نیو یارک سے آ رہی ہے اس پہ تو کوئی ہولڈ نہیں ہے حکومت کا وہ ڈائریکٹ اخبار کو آ رہی ہے یا ریڈیو اسٹیشن پہنچ رہی ہے یا جو بھی سبسکرائبر ہے اس کو پہنچ رہی ہے لیکن جب لوکل ایجنسیز کے تھرو شروع ہوئی یہ ترسیل تو کسی بھی خبر کی ذمہ داری ان لوکل ایجنسیز کے ایڈیٹرز پہ اور نیوز ایڈیٹرز پہ آئی ہوئی لہذا ان کو کنٹرول کرنا ممکن ہو گیا اب آج کل کیونکہ یہ سلسلہ پاپولر ہو گیا بعد میں ایوب خان کے بعد یہ پابندی ختم ہو گئی نیوز ایجنسیز سے اور ان کو اجازت ہو گئی کہ وہ براہ راست اپنی خبریں دے سکتی ہیں اس کے بعد پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں انیس سو ستہتر کے مارشل لاء کے بعد کچھ اور لوکل نیوز ایجنسیاں پاکستان میں وجود میں آئیں اور تین چار چھوٹی چھوٹی اور ایجنسیاں جن کے اخبار میں آپ نام دیکھتے ہیں وہ اپنی خبریں اخبارات کو دینے لگی لیکن وہ اتنے بڑے نیٹ ورک نہیں ہیں جتنا پی پی آئی کا یا اے پی پی کا نیٹ ورک ہے اے پی پی ابھی تک سرکاری نیوز ایجنسی کے طور پہ کام کرتی ہے اور یہ مطالبات جاری ہیں اخبار نویسوں کی طرف سے اور ان اداروں اور ان انڈیویجولس کی طرف سے جو فریڈم آف پریس میں بلیو کرتے ہیں کہ اے پی پی کو ڈی نیشنلائز کیا جائے یا پرائیویٹائز کیا جائے یا دوبارہ ٹرسٹ بنا کے اخبار نویسوں کا ورکنگ جرنلسٹوں کا ان کو دے دی جائے تاکہ وہ اس کا انتظام چلائیں کیونکہ سرکاری کنٹرول میں نیوز سورسز کو آزاد دنیا میں اور جمہوریتوں میں اچھا نہیں سمجھا جاتا یہاں میں آپ کو نیوز ایجنسی کی ورکنگ اور اخبار کی ورکنگ کا فرق بتانا چاہوں گا اخبار کیونکہ ایک مخصوص مالک یا مینجمنٹ کے تحت ہوتا ہے اس کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے جس کا ذکر ہم نے آپ کو یاد ہوگا ایڈیٹوریل پیج ڈسکس کرتے ہوئے کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ہر اخبار کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے کہ وہ کس چیز کو کس پالیسی کو کس ڈسیزن کو سپورٹ کرے گا کس کو اپوز کرے گا کون سی خبروں کو پروجیکٹ کرے گا کون سی خبروں کو ٹون ڈاؤن کرے گا نیوز ایجنسی کیونکہ بہت سے کلائنٹس کو خبریں دیتی ہے بہت سے سبسکرائبرس کو بڑی ایجنسیوں کے سبسکرائبرس تھاؤزینڈس میں جاتے ہیں جو انٹرنیشنل نیوز ایجنسی مخصوص نقطۂ نظر اپنانا افورڈ نہیں کرتی نہ تو انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز کوئی مخصوص نقطۂ نظر بہت اوپنلی اپنا سکتی ہیں اور نہ نیشنل نیوز ایجنسیز جو کسی ایک ملک میں کام کر رہی ہوں وہ کوئی مخصوص نقطۂ نظر اپنا سکتی ہیں کوئی خاص پالیسی کو فالو نہیں کر سکتی اس لیے کہ جو اخبارات جو سبسکرائبر جو ادارے ان کی اس پالیسی سے اتفاق نہیں رکھتے وہ ان کی اس ان خبروں سے اور اس پالیسی سے ناراض ہو جائیں گے تو وہ ان کی سروس بند کر دیں گے اور اس طرح ان کو کمرشل سطح پہ یا تجارتی لحاظ سے نقصان ہوگا اور ان کی کامیابی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی لہذا ایک بہت بڑا فرق جو ہے نیوز ایجنسی کی رپورٹنگ میں اور ورکنگ میں اور اخبار کی رپورٹنگ میں یہ ہے کہ نیوز ایجنسی اس پالیسی کو اپناتی ہے کہ اس کی پالیسی زیادہ سے زیادہ سبسکرائبرز کو اور زیادہ سے زیادہ اس کی سروس خریدنے والوں کو سیٹسفائی کر سکے انہیں اعتراض کا موقع نہ ملے لہذا نیوز ایجنسی کی خبریں جو ہیں وہ زیادہ آبجیکٹو ہوتی ہیں اور ان میں کسی قسم کی آپ کو سلانٹ یا کسی کی اوپنلی حمایت یا مخالفت کا پہلو جو ہے وہ کم نظر آئے گا بعض ایجنسیز کرتی ہیں اور ان کے بارے میں علم بھی ہوتا ہے اخبارات کو کہ ان ایجنسیز کا باعث کیا ہے اور کس قسم کا تعصب و روا رکھتی ہیں لیکن عام طور پہ یہ کوشش کرتی ہیں ایجنسیاں کہ ان کی جو پالیسی ہے وہ ان کے زیادہ سے زیادہ سبسکرائبرز کو قابل قبول ہو یہ جو بڑی انٹرنیشنل نیوز ایجنسیاں ہیں ان سے ایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے جس پہ یونائٹڈ نیشنز نے بہت طویل عرصے تک غور کیا اور اس مسئلے پر قابو پانے کی کوشش کی لیکن اس میں کوئی خاطر خواہ انہیں کامیابی نہیں ہوئی میں نے جن چار ایجنسیوں کا آپ کو نام بتایا ہے جو پاکستان میں چاروں کام کرتی ہیں دنیا کے اور بھی ڈیڑھ سو سے زیادہ ملکوں میں کام کرتی ہیں یہ چار ایجنسیاں تین بہت زیادہ صنعتی لحاظ سے ترقی یافتہ اور امیر ملکوں کی ایجنسیاں ہیں ان کے پاس وسائل بھی بہت زیادہ ہیں اور اتفاق سے ان تینوں کے کچھ پولیٹیکل ایمز بھی ہیں یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بگ پاور پالیٹکس میں انٹرنیشنل پالیٹکس میں انوالو ہے اس سے پہلے جب نائنٹین نائنٹی ٹو سے پہلے جس زمانے کو کولڈ وار کا زمانہ کہا جاتا ہے جس میں روس جب کمیونسٹ تھا اس کی اور امریکہ کی ایک نظریاتی لفظوں کی جنگ جس کو سائیکلوجیکل وارفیئر کہتے ہیں ہم وہ جاری تھی تو اس میں روس کی بھی ایک ایجنسی ہوتی تھی تاس وہ بھی بہت بڑی سروس تھی اور مختلف ملکوں کو روسی نقطۂ نظر سے خبریں دیتی تھی لیکن تاس کو اس لیے نہیں اہمیت دی جاتی تھی یا اس کی کریڈیبلٹی کم تھی اس پہ اعتماد کم تھا لوگوں کو کہ کمیونزم میں کیونکہ پالیسیز جو ہیں نیوز کی اور فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کو کمیونسٹ پارٹی یا حکومت کنٹرول کرتی ہے اس لیے لوگ یہ سمجھتے تھے تمام دنیا میں کہ تاس جو بھی خبر دے گی کسی بھی ملک کی اس میں کمیونزم کے حوالے سے آفیشل سلانٹ موجود ہوگی جبکہ ویسٹرن ایجنسیز بظاہر ہمیں آزاد نظر آتی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پروفیشنل اسٹینڈرڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے خبر کو پروفیشنل ایتھکس اور پروفیشنل جو اسٹینڈرڈس ہیں ان کے حوالے سے جج کریں گے اور اس اس کے مطابق وہ ترسیل کریں گے اخبارات کو یہ جو چار پانچ بڑی ایجنسیز تھیں تاس تھی روس کی اور چار ایجنسیز ان تین ویسٹرن ملکوں کی ان کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے اور ان کے انفلوئنس کو دیکھتے ہوئے اور ان کے وسائل کو دیکھتے ہوئے یونائٹڈ نیشنز کے ادارے یونیسکو نے یہ محسوس کیا کہ تمام دنیا میں ان چار ایجنسیز پانچ ایجنسیز کا اتنا ہولڈ ہے کہ کسی بھی ملک کسی بھی قوم یا کسی بھی لیڈر یا نظریے کو یہ جس انداز سے چاہیں تمام دنیا میں پھیلا سکتے ہیں اگر یہ چاہیں تو کسی ملک کو کسی قوم کو ناکام ریاست قرار دے دیں یہ چاہیں تو کسی ملک کو کرپٹ ملک یا کسی لیڈر کو کرپٹ لیڈر کے طور پہ بلڈ کر دیں پیش کر دیں یہ چاہیں تو کسی ملک کو دہشت گرد کے طور پہ انٹروڈیوس کرا دیں کیونکہ جو دنیا کے چھوٹے ملک ہیں ایک سو تیس سے زائد ایسے ملک ہیں جن کے پاس خبریں جمع کرنے کے اپنے لیے خبریں حاصل کرنے کے یا اپنی خبریں بیرونی دنیا کو بھیجنے کے وسائل ان کے پاس نہیں ہیں تو ساری دنیا کو یہ جب خبریں دیتے ہیں اپنی مرضی سے تو جیسا چاہتے ہیں امیج کسی ملک کا کسی لیڈر کا کسی نظریے کا بنا دیتے اور غریب ملکوں کے پاس یا غیر ترقی یافتہ ملکوں کے پاس جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنی خبریں باقی دنیا کو دے سکیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں ان کا کلچر کیا ہے ان کے نظریات کیا ہیں ان کی ترقی کتنی ہوئی ہے وہ اس سے محروم رہتے ہیں اس بات کو محسوس کیا یونیسکو نے یونائٹڈ نیشنز کے ادارے نے اور انہوں نے ایک مہم چلائی کہ دنیا کے انفارمیشن آرڈر کو تبدیل کیا جائے اس پہ انہوں نے بہت اجلاس بلائے یونیسکو کے اور یہ جو بڑے ملکوں کی ایجنسیز اور بڑے ملکوں کے ٹیلی ویژن چینلز اور بڑے ملکوں کے اخبارات ان سب کے ایڈمنسٹریٹرس کو ان سب کے اونرس کو ان اجلاسوں میں بلایا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیشہ غریب ملکوں کی غیر ترقی یافتہ ملکوں کی جن کو وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہتے ہیں ان کی ہمیشہ نیگیٹو خبریں تو آپ بہت زیادہ پروجیکٹ کرتے ہیں نیگیٹو امیج آپ اپنے ملکوں میں اور دوسرے ملکوں میں ان کا بھیجتے ہیں مگر ان کے ہاں کچھ اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں کچھ ان کے اچھے پازیٹیو آسپیکٹس بھی ہیں زندگی کے کلچر کے ان کی ڈیولپمنٹ کے اس کے بارے میں آپ کوئی اطلاع نہیں دیتے تو یونیسکو نے کہا کہ ایک نئے انفارمیشن آرڈر کی ضرورت ہے تاکہ یہ کوشش کی جا سکے کہ ایک منصفانہ امیج ساری دنیا کا ساری دنیا کے سامنے پیش کیا جائے ترقی یافتہ دنیا نے کہ میڈیا جوائنٹس نے میڈیا مینیجرس نے میڈیا اونرس نے جو بہت بڑے بڑے میڈیا جائنٹس کہلاتے ہیں دیو ہیں میڈیا کے بے شمار وسائل ہیں ان کے پاس ساری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں انہوں نے اس سلسلے میں یوناٹیڈ نیشنز سے تعاون کرنے سے انکار کر دیا اور اس کی تعویل بڑی دلچسپ پیش کی انہوں نے انہوں نے یہ کہا کہ ہم بلیو کرتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن میں which means free flow of communication ہم اپنے رپورٹر کو ہم اپنے پروڈیوسر کو ٹیلی ویژن کے فلم کے ہم اپنے ریڈیو پروڈیوسر کو رپورٹر کو مکمل آزادی دیتے ہیں کہ وہ اپنی پروفیشنل اہلیت کو استعمال کرتے ہوئے جس چیز کو خبر سمجھتا ہے وہ ساری دنیا کو دے دے ہم اسے ہدایات نہیں دیتے کہ کیا دو کیا نہیں دو دوسری دلچسپ اعتراض انہوں نے یہ کیا دلچسپ بھی ہے اور قابل غور بھی ہے انہوں نے یہ کہا کہ صاحب آپ جو ٹرم استعمال کر رہے ہیں نیو انفارمیشن آرڈر اس پہ غور کیجیے گا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ لفظ آرڈر جو ہے یہ تو جمہوریت کی نفی ہے اور خاص طور پہ کمیونیکیشن کے حوالے سے آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ڈائریکٹ کر رہا ہے کوئی آرڈر دے رہا ہے which is in contradiction to free flow of communication concept we believe in free flow concept کہ جیسے کوئی خبر رپورٹر بھیجنا چاہ رہا ہے یا پروڈیوسر جیسے کسی آئیڈیا کو پیش کرنا چاہ رہا ہے وہ کر دے ہم اس میں کوئی آرڈر نہیں دیتے اسے آپ کو یاد ہوگا مجھے یقین یاد ہے ہم نے گفتگو کی تھی اس پہ کہ میں نے آپ کو کہا تھا پبلک اوپینین کے حوالے سے کہ اخبار میس میڈیا پبلک اوپینین بناتا ہے اور جمہوری دور میں اور جمہوری معاشرے میں پبلک اوپینین کی بہت اہمیت ہے تو میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ جمہوریت کی زبان اور ڈکٹیٹرشپ کی یا امریت کی زبان میں فرق ہوتا ہے غیر جمہوری بادشاہ اور قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے اور جمہوری بادشاہ کی ٹرمینالوجی اور اصطلاحات اور ہوتی ہیں تو یہ جو آڈر لفظ ہے یہ بھی غیر جمہوری سمجھا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو اس میں بلیو نہیں کرتے اور ساتھ ہی یہ کہا کہ ہم نے جو فریڈم آف ایکسپریشن دو سو تین سو سال کی جدوجہد کے بعد بہت قربانیوں کے بعد حاصل کی ہے اس کو ہم ان اسٹیٹس کے ان ریاستوں کے ان حکومتوں کی خاطر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جہاں میس میڈیا آزاد نہیں ہے جہاں لوگوں کو اپنی رائے اپنی اوپینین اپنی سوچ اپنا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیتی حکومتیں ہم ان کی خاطر اپنے فری فلو آف انفارمیشن اور کمیونیکیشن کو ریسٹرکٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں ہم نے اجازت دی ہوئی ہے اپنے میڈیا پرسنس کو کہ اپنی پروفیشنل اہلیت کو ایکسپرٹیز کو اور ایکسپیرئنس کو استعمال کرتے ہوئے وہ جس چیز کو نیوز وردی سمجھتے ہیں کہ یہ خبر کے حوالے سے اچھی چیز ہے اچھی خبر ہے وہ اس کے بارے میں اپنی ڈسکریشن پہ اس خبر کو بھیجنے کی ان کو اجازت ہے آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں اور بہت سے انڈر ڈیولپ سوسائٹیز کے لوگ اور تھنکر اس سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی آزادی کا اعلان کرتے ہیں ڈیولپ سوسائٹیز کے میڈیا پرسنس اتنی آزادی حقیقتاً انہیں میسر نہیں ہے وہاں بھی حکومتیں انفلوئنس کرتی ہیں پالیسیز پہ اثر انداز ہوتی ہیں لیکن وہ بہت طریقے سے غیر محسوس طریقے سے یہ کام کرتی ہیں اور اتنا نیکڈلی یا بلیٹنٹلی یہ کام نہیں کرتی جتنا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہوتا ہے کہ طاقت استعمال کریں درائے دھمکائیں اور میڈیا پرسن سے ریڈیو والے سے ٹیلی ویژن والے سے فلم والے سے اخبار والے سے جو چاہیں لکھوا لیں وہاں یہ کام بڑے سٹل طریقے سے کیا جاتا ہے اور محسوس نہیں ہونے دیا جاتا کہ کس طرح کنٹرول کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ لیکچر میں کہ ایڈورٹائزرس کا پریشر کتنا ہوتا ہے ان کا انفلوئنس جو ہے وہ خبروں کو ان کی پالیسی کو تبدیل کرتا ہے یہ بھی تو ریسٹرکشن ہے پیسے والوں کی کیونکہ اس سے آمدنی ہوتی ہے میڈیا کو اس لیے وہ اس پریشر کو خاموشی سے برداشت کر لیتے ہیں مینیپولیٹ تو وہ بھی کرتے ہیں خبروں کو لیکن کیونکہ وہ ایک غیر محسوس طریقے سے کرتے ہیں اس لیے ان کی یہ ریسٹرکشنس اتنی نمایاں نہیں ہو جاتی جتنی نمایاں تیسری دنیا کے ملکوں میں یا انڈر ڈیولپ سوسائٹیز میں نمایاں ہو جاتی اس کی وجہ میں نے پہلے بھی بتائی تھی آپ کو کہ جن سوسائٹیز میں رول آف لا نہیں ہوتا قانون کی عملداری نہیں ہوتی وہاں قانون کو وائلیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے انڈیویجولس کے لیے بھی اور اسٹیٹ کے لیے بھی اور حکومتوں و کے لیے بھی تو بہت کوششوں کے باوجود یونائٹڈ نیشنز کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی کہ وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی حمایت کے لیے ڈیولپ سوسائٹی کے میس میڈیا کو قائل کر سکیں کہ وہ ان کی پازیٹیو آسپیکٹس کو بھی کور کرے میں ایک مثال دیتا ہوں یہاں پاکستان کے بارے میں کچھ خبریں بہت خبریں کچھ نہیں اس حوالے سے شائع ہوتی ہیں باہر کی دنیا میں باہر کے میگزینز میں پرنٹ میڈیا میں بھی اور الیکٹرانک میڈیا پہ بھی کہ پاکستان میں ڈرگس بہت آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں منشیات کا کاروبار عام ہے پاکستان میں حالات ریلیجس ایکسٹریمسٹ کے لیے بہت سازگار ہیں یہ ویسٹرن میڈیا کی مہم آج کل پاکستان کے خلاف جاری ہے اگر آزاد ہو ویسٹرن میڈیا بھی مکمل طور پہ تو وہ اپنے پڑھنے والوں کو اپنے ٹی وی دیکھنے والوں کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان میں یہ حالات کس صورت میں پیدا ہوئے تھے اور اس میں اہل مغرب کی کتنی کنٹریبیوشن تھی کیونکہ کولڈ وار کے زمانے میں ریلیجس ایکسٹریمزم کو پروان پاکستان میں افغانستان کی جنگ کے حوالے سے ویسٹرن کنٹریز نے پروان چڑھایا تھا جس میں امریکہ پیش پیش تھا تو وہ حصہ اب بیس بائیس چوبیس سال گزرنے کے بعد ستہتر کے بعد سے سیونٹی نائن کے بعد سے جب افغانستان میں خانہ جنگی شروع کرائی گئی تھی وہ حصہ اب بھول گیا لوگوں کو مغرب میں نئی جنریشن کو بھی نہیں پتا بیس پچیس سال بعد اور بیس پچیس سال پہلے جن کے ذہن میں تھا کہ کتنے ٹریبیوٹ پے کیے جاتے تھے انہی جذبات کو جن کو آج کنڈیم کیا جاتا ہے ٹیررسٹ کہہ کے یہ ویسٹرن میڈیا کا کمال تھا تو دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹرن میڈیا بھی اپنی حکومتوں کی پالیسی کے تابع ہے اگر وہ کسی رویے کو نیگیٹو رویہ کہیں تو ویسٹرن میڈیا اس کو نیگیٹو رویہ کہتا ہے اس کے حوالے سے پاکستان کی بدنامی کرتا ہے پاکستان کا امیج خراب کرتا ہے بڑے زور شور سے اس بات کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں غیرت کے نام پہ عورتوں کو ان عورتوں کو قتل کر دیا جاتا ہے جو اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہیں یا کر لیتی ہیں ٹھیک ہے یہ ایک نیگیٹو آسپیکٹ ہے ہماری سوسائٹی کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ پازیٹو آسپیکٹس بھی ہیں مثلاً پاکستان جتنا مہمان نواز ہے کلچر کے حوالے سے ہماری قومی کریکٹر کے حوالے سے اتنے مہمان نواز ملک اجتماعی طور پہ کلچر کے حوالے سے دنیا میں آپ کو بہت کم ملیں گے اس کے بارے میں نہ کوئی ڈاکومنٹری دکھائی جاتی ہے نہ کوئی فیچر شائع ہوتا ہے نہ کوئی خبر دی جاتی ہے جبکہ آنر کلنگ کے بارے میں ایک ایک بنی ہوئی ڈاکومنٹری پانچ پانچ دفعہ ریپیٹ کر دی جاتی ہے اور خبروں کے بلیٹن میں جو خبریں سلیکٹ کی جاتی براڈ کاسٹنگ سروسز میں ٹیلی ویژن کے خبر ناموں میں یا اخبارات کے لیے ان کا ہمیشہ ایک نگیٹو امیج جو ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے یہ بات صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے یہ کام ساری تھرڈ ورلڈ کے ساتھ ساری انڈر ڈیولپ سوسائٹیز کے ساتھ جن کے پاس اپنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنا ایک پوزیٹو امیج باہر کی دنیا میں دے سکیں مثلا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جن ملکوں کی یہ ایجنسیز ہیں تین ملک ان کو چھوڑ بھی دیں اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرانس کی ایجنسی انگلستان کی ایجنسی اور امریکہ کی ایجنسیوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ پاکستان کا یا کسی اور ملک کا جو میں چاہیں اپنے ملک میں دے دیں لیکن دنیا کے باقی جو ملک ہیں ایک سو نوے ایک سو بانوے ملک ان میں تو پاکستان کو اس قابل ہونا چاہیے یا ایجپٹ کو اس قابل ہونا چاہیے مصر کو یا فلسطین کو اس قابل ہونا چاہیے سعودی عرب کو اس قابل ہونا چاہیے لیبیا کو ایران کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اپنا ایک پازیٹو امیج یا اپنا پوائنٹ آف ویو مختلف مسائل پہ دنیا کو دے سکے یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہمارا میس میڈیا خاص طور پر نیوز ایجنسیز جو دوسرے ملکوں کو خبریں دیتی ہیں وہ اور الیکٹرانک میڈیا جو سیٹلائٹ کمیونیکیشن کی وجہ سے اب باہر کے ملکوں میں دیکھا جاتا ہے بہت سے ملکوں میں پاکستان کا ٹیلی ویژن بھی دیکھا جاتا ہے پاکستان کا ریڈیو بھی سنا جاتا ہے تو جب تک وہ اس قابل نہ ہو جائیں کہ وہ اتنا اثر انداز ہو سکیں اس ملک کے عوام پہ اور اس ملک کے میڈیا پہ جس میں وہ اپنا امیج بہتر بنانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس ڈیولپڈ میڈیا سے مقابلہ کر سکیں باوسائل ملکوں کا جن کے پاس بے شمار ریسورسز ہیں یہ اس وقت تک ممکن نہیں یوناٹیڈ نیشنز نے ایک طرف تو ڈیولپ سوسائٹیز کے میڈیا اونر سے کہا کہ وہ یہ لحاظ کریں جو انہوں نے انکار کر دیا دوسری طرف کوشش کی یوناٹیڈ نیشنز نے یونیسکو نے کہ وہ دنیا کے غریب اور کم ترقی یافتہ ملکوں میں وہاں کے میڈیا کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں اس کی دو اسٹریٹجیز اپنائی انہوں نے ٹو پرانگ اسٹریٹجیز ایک تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ ان ملکوں میں کمیونیکیشن اور میس میڈیا کی تعلیم کو فروغ دیا جائے یونیسکو نے بہت سے ملکوں میں مدد کی ایسے تعلیمی اداروں کی ایسے انسٹیٹیوٹس کی ایسے ڈپارٹمنٹس کی جہاں کمیونیکیشن جرنلزم اور میس میڈیا کی تعلیم دی جاتی ہے ان کو وسائل بھی مہیا کیے ان کو مدد بھی دی ٹریننگ کے لیے ڈیولپ سوسائٹیز میں ان کے ٹیچرس کو اور میڈیا پرسنس کو بھی بھیجا اور دوسری کوشش انہوں نے یہ کی دوسری آسپیکٹ یہ تھی ان کی کوششوں کی یہ تو لانگ ٹرم پلان ہے کہ آپ کسی کو تعلیم دیں جدید ترین ٹیکنیک سے خبر نویسی کی اور پروڈکشن کی آپ واقفیت کرائیں ان کو وسائل مہیا کریں اور دوسری طرف انہوں نے یہ کوشش کی کہ کم از کم اگر ہر ملک کی ایک نیوز ایجنسی اس قابل نہ بنا سکیں کہ وہ اپنی خبریں اپنے جیسے دوسرے ملکوں کو اپنی مرضی سے دے سکے تو کم از کم وہ کچھ ملک مل کے اپنی ایک ایجنسی بنا لی ایسی سب سے پہلی کوشش کی انہوں نے افریقہ کی کیونکہ افریقہ کے ملک زیادہ بیکورڈ سمجھے گئے تھے کمیونیکیشن کے حوالے سے اور جرنلزم کے حوالے سے تو یونیسکو نے یہ کوشش کی کہ آرگنائزیشن آف افریقن یونٹی جو ہے ایک تنظیم افریقہ کے ملکوں کی اس کو قائل کریں اس ایسوسی ایشن کو اس تنظیم کو کہ وہ تمام افریقی ممالک کی جو اس تنظیم کے ممبر ہیں ایک افریقن نیوز ایجنسی اپنے وسائل جمع کر کے ایسی بنا لیں جس کے لیے یونیسکو نے کہا کہ وہ بھی مدد دینے کو تیار ہیں جو ان افریقی ملکوں کا کلچر ان کی ڈیولپمنٹ اور ان کی پازیٹیو آسپیکٹس باہر کی دنیا کو پہنچا سکیں اور اس کو نگیٹ کر سکیں جو نگیٹو امیج کرپشن کا بیکورڈنیس کا ڈیموکریسی نہ ہونے کا یہ تمام امیجز جو ویسٹ کا میڈیا کریٹ کرتا ہے اس کو زائل کیا جا سکے اس میں کامیابی اس لیے نہیں ہوئی وہ بھی ناکام ہو گئی آپ کو یاد ہوگا مجھے یقین ہے یاد ہے آپ کو کہ ہم نے جب بات کی تھی اسلامک انٹرنیشنل نیوز ایجنسی کی آئی آئی این اے جو انیس سو چوہتر میں لاہور کی اسلامک سمٹ میں فیصلے کے بعد بنائی گئی تھی جس کا ہیڈ کوارٹر جدے میں تھا اور جس کے لیے بہت پیسے جمع کیے تھے مسلمان ملکوں نے جو امیر ملک تھے مسلمان انہوں نے بہت سے فنڈز مختص کیے تھے اس ایجنسی کے لیے اور آئیڈیل رکھا تھا اس ایجنسی نے اپنا اے ایف پی کو فرانس کی ایجنسی کو کہ ہم ویسی ایجنسی بننا چاہتے ہیں مگر سیونٹی فائیو سے لے کے جب یہ ایجنسی قائم ہوئی تھی اور آج تک یہ ایجنسی ناکام ہو گئی یہ ٹیک آف نہیں کر سکی باوجود بے شمار وسائل ہونے کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان ملکوں میں جن کی یہ ایجنسی تھی اس کے ذمہ یہ کام تھا کہ یہ مسلمان ملکوں کا پازیٹو امیج باہر کی دنیا میں بلڈ کرے گی لیکن مسلمان ملکوں میں جن کا امیج بلڈ کرنا تھا آپس میں اتنے اختلافات ہیں گورننس کے سسٹم کے آئیڈیولوجیکل اپنی اپنی سوچ پالیٹکس کے بارے میں نظریہ فورن پالیسی کے اختلافات کہ کوئی ایک پالیسی اختیار کرنا اس ایجنسی کے بس میں نہیں تھا اس کا ایک حل سادہ سا یہ تھا کہ وہاں کام کرنے والے جرنلسٹوں کو مکمل آزادی دی جائے کہ آپ اپنی پروفیشنل اہلیت کے مطابق جس خبر کو خبر سمجھتے ہیں اس سے کوئی ملک ناراض ہوتا ہو کوئی حکومت ناراض ہوتی ہو آپ وہ خبر چلائیں وہ فیچر چلائیں مگر اتنی آزادی مسلمان ملکوں میں ہے نہیں کسی مسلمان ملک میں ایکسپریشن کی آزادی موجود نہیں ہے سب سے زیادہ آزادی ہمیں پاکستان ترکی اور ملیشیا ہی میں نظر آتی ہے اور وہاں بھی بہت سے اعتراضات کی گنجائش ہے جس پہ ہم بات کریں گے جب فریڈم آف پریس پہ بات کریں گے تو یہ جو سلسلہ تھا مسلمان ملکوں کا جس کی وجہ سے I I N A Islamic International News Agency کامیاب نہیں ہو سکی اسی وجہ سے افریقی ملکوں کی نیوز ایجنسی بھی جو بنوانا چاہ رہے تھے یونیسکو والے یونائٹڈ نیشنز والے وہ کامیاب نہیں ہو سکی وہ ٹیک آف نہیں کر سکی اور یہ کوشش بھی ان کی فیل ہو گئی جس کا نتیجہ یہ ہے اب کہ دنیا کے کمیونیکیشن پہ دنیا کی سیاست پہ دوسرے ملکوں کا امیج بلڈنگ کا کام یہ سب جو انتہائی ترقی یافتہ ملک ہیں جن کا جن کی ہیجمنی ہے جن کی منوپلی ہے جن کی اجارہ داری ہے میس میڈیا پہ انٹرنیشنل وہ جیسا چاہتے ہیں امیج تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا بناتے ہیں اور وہ امیج پازیٹیو نہیں ہوتا اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی نیوز ایجنسیز یا کم از کم ایک نیوز ایجنسی پاکستان کے ٹیلی ویژن چینل پاکستان کے اخبارات میگزین اس سطح تک پہنچیں ڈیولپمنٹ کی جہاں وہ ان انٹرنیشنل میڈیا کا کامیابی سے مقابلہ کر سکیں اور اگر ڈیولپڈ ورلڈ میں نہیں تو کم از کم ڈیولپنگ کنٹریز میں اپنے امیج کو بہتر بنانے کی اہلیت حاصل کر سکیں یہی حل ہے اس مسئلے کا اس کے علاوہ یہ امید کرنا مغربی میس میڈیا سے کہ وہ انڈر ڈیولپ سوسائٹیز کی مدد کرے گا یا اس کا خیال رکھے گا تو یہ سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے اور انٹرنیشنل بگ پالیٹکس کی ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے یہ خیال جو ہے یہ خیال خام ہے یہ پورا ہوتا ہونا ممکن نہیں ہے باقی اور کیا مسائل ہیں ان پہ ہم اگلے اپنے لیکچر میں لیسن میں ڈسکشن کریں گے مجھے امید ہے کہ آپ ان تمام باتوں پہ غور کریں گے اور کسی اچھے نتیجے پہ پہنچنے کی کوشش کریں گے